قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون قارون کہنے لگا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی عقل و سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے گنہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باس پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قارون کا متکبرانہ جواب قوم کے علماء کی نصیحتوں کو سن کر قارون نے جو جواب دیا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے کہا آپ اپنی نصیحتوں کو رہنے دیجیے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دے رکھا ہے اسی کا مستحق میں تھا میں ایک مند زیرک دانا شخص ہوں میں اسی قابل ہوں اور اسے اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں اسی لیے اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے بعض انسانوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے جیسے قرآن میں ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تو بڑی آجزی سے ہمیں پکارتا ہے اور جب کوئی نعمت و راحت اسے ہم دے دیتے ہیں تو کہہ دیتا ہے ان اوتی تو ہو علم یعنی اللہ جانتے تھے کہ میں اس کا مستحق ہوں اس لیے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے اور آیت میں ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی رحمت چکھائیں اس کے بعد کہ اسے مصیبت پہنچی ہو تو کہہ اٹھتا ہے کہ حد لی اس کا حقدار تو تھا ہی میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قارون علم کیمیا جانتا تھا لیکن یہ قول بالکل ضعیف ہے بلکہ کیمیا کا علم فی الواقع ہے ہی نہیں کیونکہ کسی چیز کے عین کو بدل دینا یہ اللہ ہی کی قدرت کی بات ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں فرمان الہی ہے کہ اگر تمام مخلوق بھی جمع ہو جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو کوشش کرتا ہے کہ میری طرح پیدائش کرے اگر وہ سچا ہے تو ایک ذرہ یا ایک جو ہی بنا دے یہ روایت بخاری نیز صحیح مسلم اور مصر احمد کی ہے یہ حدیث ان کے بارے میں ہے جو تصویریں اتارتے ہیں اور صرف ظاہری صورت کی نقل کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ فرمایا پھر جو دعویٰ کرے کہ وہ کیمیا جانتا ہے اور ایک چیز کی کایا پلٹ کر سکتا ہے ایک ذات سے دوسری ذات بنا دیتا ہے مثلا لوہے کو سونا وغیرہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ محض جھوٹ ہے اور بالکل محال ہے اور جہالت و ضلالت ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ رنگ وغیرہ بدل کر دھوکے بازی کریں لیکن حقیقتاً یہ ناممکن ہے یہ کیمیا گر جو محض جھوٹ جاہل فاسق اور مفتری ہیں یہ محض دعویٰ کر کے مخلوق کو دھوکے میں ڈالنے والے ہیں ہاں یہ خیال رہے کہ بعض اولیاء اللہ کے ہاتھوں جو کرامتیں سرزد ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں ان کا ہمیں انکار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک خاص فضل ہوتا ہے اور وہ بھی ان کے بس کا نہیں ہوتا نہ ان کے قبضے کا ہوتا ہے نہ وہ کوئی کاریگری سنعت یا علم ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے فرمان کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرما بدار نیک کار بندوں کے ہاتھوں اپنی مخلوق کو دکھا دیتے ہیں چنانچہ مروی ہے کہ حیوا ابن شرح مصری رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کسی سائل نے سوال کیا اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا اور اس کی حاجت مندی اور ضرورت کو دیکھ کر آپ دل میں بہت آزاردہ ہو رہے تھے آخر آپ نے ایک کنکر زمین سے اٹھا لیا اور کچھ دیر اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر کے فقیر کی جھولی میں اسے ڈال دیا تو وہ سونے کا ڈلہ بن گیا معجزے اور کرامات حدیثوں اور آثار میں اور بھی بہت سی مروی ہیں جنہیں یہاں بیان کرنا باعث طول ہوگا بعض کا قول ہے کہ قارون اس میں اعظم جانتا تھا جسے پڑھ کر اس نے اپنی مالداری کی دعا کی تو اس قدر دولت مند ہو گیا قارون کے اس جواب کے رد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ میں جس پر مہربان ہوتا ہوں اسے دولت مند کر دیتا ہوں نہیں اس سے پہلے اس سے زیادہ دولت مند آور آسودہ حال لوگ ان کو میں نے تباہ کر دیا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ مالداری میری محبت کی نشانی ہے محض غلط ہے جو میرا شکر ادا نہ کرے کفر پر جما رہے اس کا انجام بد ہوتا ہے گنہ گاروں کے کثرت گناہ کی وجہ سے پھر ان سے ان کے گناہوں کا سوال بھی ابس ہوتا ہے اس کا خیال تھا کہ مجھ میں خیریت ہے اس لیے اللہ کا یہ فضل مجھ پر ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں اس مالداری کا اہل ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہ ہوتے اور مجھے اچھا آدمی نہ جانتے تو مجھے اپنی نعمت بھی نہ دیتے اس کا یہ خیال بالکل غلط اور مردود ہے